شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو شہید اسلام اللہ ترغیب اتباع ترغیب اتباع میرے عزیز آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر آیات احکام ہیں یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیات احکام کے ذریعے تمہیں احکام بتلاتے ہیں مہربانی ہے نا ان کی اور دوسری آیات ہیں قصص کی کس کی اس میں قصے ہیں تو پہلے لوگوں کے حالات بتاتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو یہی بتایا گیا کہ ان دو قسموں کی آیات سے اللہ کرم فرماتے ہیں ترغیب کا ہے ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ بیان کریں احکام واسطے تمہارے یہاں جو بینہ سے مراد کیا ہے بیان کریں احکام واسطے تمہارے احکام کے ایتوں سے ہوں گے آیات احکام عقیم السلاد آت و زکات وغیرہ کی حد بھائی یا دیا کم سونا امن قبل کم اور بتلائے اللہ تعالیٰ تم کو احوال ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے یہ کن آیات کے اندر ہوتے ہیں آیات قصص کے اندر اور مہربانی فرمائے تمہارے بڑے یوبہ اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں واللہ ان و علیکم بیان احکام کا فائدہ نمبر ایک بیان احکام کا فائدہ نمبر ایک ہے مسلحت احکام بیان کرنے میں تمہاری مصلحت ہے ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ مہربانی فرمائے تمہارے اوپر احکام بیان کر کے یہ مصلحت ہے اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں خیشات کی ان تمیل و عظیمہ یہ کہ پھر جاؤ تم پھر جانا بڑا حق سے ادھر حق سے نیچے لکھ لو وہ پہلے ترغیب دی گئی کہ احکام کی اتباع کرو اب ڈرایا گیا دشمنوں سے ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کی کیے کہ پھر جاؤ پھر جانا بڑا حق سے تمہیں ڈرایا گیا مخالفین سے تو احکام کے بیان کا پہلا فائدہ کیا تھا اب دوسرا فائدہ یرید اللہ خف یہ فائدہ نمبر دو بیان احکام کا فائدہ نمبر دو ہے تخفیف بھی ہمارے اوپر جو احکام نازل ہوئے ہیں ان میں تخفیف ہے یا مشکل ہیں پہلی اقوام کے اوپر بھاری تھے احکام ہمارے تخفیف ہے ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تخفیف کریں تم سے کیونکہ پیدا کیا انسان کمزور یا یوحل آ ملتا یہ کتنا حکم ہے جی حکم ریت گیارہواں حکم ریت نمبر گیارہ حکم ریت نمبر گیارہ اس میں ہے اصلاح معاملات اس میں ہے اصلاح معاملات اپنے معاملات ٹھیک رکھو چاہے تصرف نفسی ہو چاہے تصرف مالی ہو غیر مشروع طور پہ اس سے بچو تصرف نفسی یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دو یہ غیر مشروع طور پہ تصرف نفسی کیا یا نہیں کسی کو قتل کر دیا زخمی کر دیا اور تصرف مالی کیا ہے کسی کا مال کھا جاؤ حرام طریقے پہ تو اصلاح معاملات کرو غیر مشروع طور پہ نہ تصرف نفسی کرو نہ تصرف ہاں نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچاؤ اے ایمان والو نہ کھاؤ تم مال اپنے اپنے کا معنی ایک دوسرے کے مال مانا لے کرو اپنے مال تو کھائے جاتے ہیں ام والا کم کا من کیا لکھو گے ایک دوسرے کے مال ایمان والو نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال درمیان اپنے باطل طریقے پہ جھوٹ کرے چوری ڈکیٹی اللہ تکون تجارہ ہاں مگر یہ کہ ہو جہت کھانے کی تجارت اللہ ان تکونا کے نیچے کا لکھو جہت عقل مگر یہ کہ ہو جہت کھانے کی تجارت رضامندی سے تم سے تجارت کے ذریعے کھا سکتے ہو تکونا کے اندر حیا ضمیر کہاں لوٹے گا جہاد عقل کی طرح وہ تجارت ہو تجارت میں کیسے کھا سکتے ہو کہ آپ دس ہزار کی چیز خرید لاتے ہیں اور آپ تاجر ہیں تو دس ہزار کی چیز دس ہزار میں دیں گے آخر نفع نہیں لیں گے دس ہزار کی چیز گیارہ ہزار میں دیتے ہیں بارہ ہزار میں دیتے ہیں تو دو ہزار جو زید لیا ہے تو یہ مال کھایا ہے تجارت کے ذریعے یہ کیا ہے یہ جائز ہے یہ ولا تختلو انپوساکوں تصرف نفسی بھی نہ کرو غیر مشروع طریقے پہ اور نہ قتل کرو اپنے لوگوں کو بے شک اللہ ہیں ساتھ تمہارے مہربان و میاں فرضال کا تخویف اخروی اور جس شخص نے کیا یہ کام ادوان و ظلم زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ جس شخص نے کیا یہ کام زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ یہ آج کل ہوتے ہیں نا بڑے سردار قسموں کے لوگ سمجھے وہ حد شرح سے بھی زیادتی کر جاتے ہیں حد شرح سے مثال طور ایک نوکر ہے اس کا اس نوکر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو دو چار چاپک لگا لے غلطی سے وہ اتنی پٹائی کرتے ہیں کہ مار دیتے کیا یہ ادوان ہے حد شرح سے زیادتی کرنی بالکل مار دیتے ہیں تھوڑے دن ہوئے میں نے اخبار کے اندر پڑھا تھا کہ پنجاب کے اندر ایک فوجی تھا وہ ریٹائر ہو گیا آیا بڑا ذمہ دار تھا اس کے نوکر سے جو کوئی غلطی ہو گئی نا تو اس نے نوکر کی پٹائی شروع کی وہ نوکر غریب ڈر کے دوڑا اور قریب جھونپڑی تھی اس کے اندر بھاگ گیا اندر سے کونڈی دے دی اس خبیص نے کیا کیا اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دی وہ آگ میں جل گیا کہ اتنی بھی زیادتی کرتے ہیں خیر رہ گیا کوئی عرصہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ اس کو فالج ہو گیا کیا ہو گیا جی فالج ہو گیا اور فالج کے ساتھ پھر وہ نوکروں کو کہتا تھا کہ میں اپنا ذمہ دارہ پھرتا ہوں گاڑی میں بیٹھ جاتا کار کے اندر ایسے پھرتا ایک دفعہ کار کے اندر بیٹھا چل تو نہیں سکتا تھا اس کا نوکر کار میں بٹھا کے وہ کہیں دور چلا گیا وہ خدا کی قدرت کسی طرح اس کی گاڑی کو آگ لگ گئی وہ مر گیا گاڑی کے اندر تڑپ تڑپ کے جو جلاتا ہے کسی کو وہ بھی جلتا ہے شمع جلتی رہتی ہے پروانہ جل جانے کے بعد ہاں اس نے اس کو جلایا خدا نے اس کو جلا دیا یہ زیادتی نہیں کہ تھوڑی سزا دینی ہے اور زیادہ سزا دو اور جو شخص کرتا ہے اس چیز کو زیادتی کے ساتھ یعنی حد سے بڑھ جاتا ہے اور ظلم کے ساتھ ظلم تو ظاہر ہے نا یہ ظلم نہیں ہو رہا لا یا درکات رفیمہ کا تلا فی ما کو تلا یہ ایک دوسرے کو جو مار رہے ہیں قصاص لے رہے ہیں کیا یہ نا حق مارنا ہے یہ حق مارنا ہے حدیث پاک میں ہے آخر زمانے کے اندر گڑبڑ ہوگی حرج کا لفظ حرج ہوگا نے عرض کیا کیسے ہوگا فرما لا یدر درد فی ما قاتل کا کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو میں کیوں قتل کر رہا ہوں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے اور مقتول کو پتہ نہیں کہ میں کس جرم میں مارا جا رہا ہوں تو میرے آقا کی باتیں تو وہی سچی ہیں تو جو یہ کام کرتا ہے پس ان قریب داخل کرنے کے ہم اس کو نار کے اندر اور یہ بات اللہ پہ آسان ہے ان تک بشارت بھائی انسان ہے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں خطا کا پتلا ہے لیکن انسان کو چاہیے حد الوسا کبیرہ گناہ سے بچے صغیرہ گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کبیرہ گناہ سے بچے تو آپ نوجوان آدمی ہیں ایسے خوب رو لڑکے بھی آ جاتے ہیں بے ریش تو شیطان ایسے وسفہ ڈال دیتا ہے اس پہ نظر بد ہو جاتی ہے پھر آدمی کی نظر بد پڑھے پڑھے تو لاہول ولا قوت اللہ بلّہ پڑھ کے منہ پھیر لے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی غلطی ہے اس سے ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ عشق لگاتا لگاتا بڑی غلطی کے اندر ملوث ہو جائے یہ بات سمجھے یا نہیں ہاں یا بازاروں میں آدمی جاتے ہیں ایسے اور صورتیں نظر آتی ہیں تو انسان خیال کرے اس کا دیکھو جی بشارت ان تج تن بو کبائے ماتن ہونا ہو اگر بچ گئے تم کبیرہ ان گناہوں سے جن سے تم رو کے جاتے ہو تو سیات سیاحت مٹا دیں گے ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ کبیرہ گناہ سے تم بچے نا تو جو بری نگاہ ڈالی تھی وہ بھی معاف ہو جائے گی وہ بھی معاف ہو جائے گی ایسے میں وہ قرآن نہیں کہتا دوسرے مقام پہ قرآن کہتے ان الحسنات یوز بنل سیاحت نیکیاں جو ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں سمجھے تو جس طرح عبادت کرنا ثواب ہے اسی طرح گناہ سے بچنا بھی کیا ہے ثواب ہے حدیث پاک میں تین آدمیوں کا ذکر پڑا تھا نہیں وہ جو غار کے اندر چھپ گئے تھے اس میں ایک آدمی نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے چچا کے بیٹی کے اوپر عاشق تھا میں نے اس کو کہا میری خواہش پوری کر اس نے کہا کہ سو اشرفیہ کتنی کہا کما کے دو میں کماتا رہا کماتا رہا اشرفی اس کے سامنے دے دی برائی کے ارادے سے بیٹھا اس نے کہا اتنا اللہ خدا سے ڈر میں ڈر گیا اے اللہ یہ جو میں نے نیک کام کیا ہے اس کے سباب ہماری غار کا دہانہ کھول دے یہ کون سا نیک کام کیا تھا بنواد پڑی تھی حالانکہ عشق لگاتا رہا اس کے اوپر پیسے کماتا رہا غلطی کی وہاں جایا بیٹھا سب غلطیاں کی لیکن آخر کے اندر خدا سے ڈر گیا یہ گناہ سے بچ جانا بڑی عبادت ہے گناہ سے بچ جانا بڑی عبادت ہے اتقل محارم آبت الناس محارم سے بچو سب سے بڑی بات ڈبلو محارم سے بچنا بڑی عبادت ہے اور نماز کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے بعض لوگ فرائض کو چھوڑنے میں گناہ کبیرہ نہیں کہتے کہتے ہیں جو جی جو ذنا کرتا ہے یہ تو کبیرہ گناہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے خیانت کرتا ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا وہ کبیرہ گناہ نہیں فاسق فاجر ہے اب ہاں، ایک سردار ہے بیٹھا ہوا ہے جی سچ بھی بولتا ہے لوگوں کو کھلاتا پلاتا بھی ہے انصاف بھی کرتا ہے لوگ کرتے ہیں بڑا ولی اللہ ہے بڑا ولی اللہ ہے کہ نماز ایک نہیں پڑھتا ولی اللہ ہے فاسق فاجر ہے یہ بھی خیال کیا کرو کہتے ہیں یہ بڑا نیک ہے <laughs> تر کے فرائض جو ہے یہ بھی فسق ہے گناہ کبیرہ ہے دیکھو جی کبیرہ گناہوں سے بچو اللہ کرم فرمائیں گے سگیرہ گناہ تمہارے مٹا دیں گے پھر میں لطف اور داخل کریں گے ہم تم کو مت خلن ایسی جگہ کے اندر جو معزز ہوگی کریمانہ معزز جگہ ولا من یہ حکم نمبر کتنا ہے جی حکم ریت بارما حکم ریت بارما بعض عورتوں کے دل میں خیال آیا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتی کیا خیال ہے عورتوں کے دل میں ہم بھی مرد ہوتی تو ہم جہاد کرتی کیا کیونکہ جہاد کون کرتے ہیں مرد کرتے ہیں نا ہم جہاد بھی کرتی اور میراث کے اندر بھی ہمارا حصہ زیادہ ہوتا گواہی بھی ہماری زیادہ موت بار ہوتی ہے ایسے تو ایک مرد میں دو عورتیں یہ تمنا کی تھی عورتوں نے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسی چیز کی تمنا نہ کیا کرو جو آدھا تن ممتن ہے آدھا تن کیا ہے بھائی اللہ کے آگے تو مشکل نہیں ہے اللہ عورت کو مرد مرا لیکن آدھا تن ایسے ہے تو ممتن آتے آدیا کی تمنا نہ کیا کرو جیسے تم تمنا کرو کاش کہ ہم بیویاں ہوتی تم تمنا کرو یہ ٹھیک ہے جی آدھا تر مرد کا بیوی بننے کا ہے مشکل ہے آہ تمنا کر سکتے ہو کہ اے شرام کے ساتھ پڑی رہتی گھروں کے اندر ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں کماتے ہیں بھاگتے ہیں پھرتے ہیں خرچہ ہے ہمارے سر کے اوپر آپ بیویاں ہوتی تو مزے ہوتے <laughs> جی، بلا تمنا ہو حکم ریت نمبر کتنی ہے جی بس یہ کیا ہے جی لکھ لو ناہی از تمنی یہ مشکل لفظ لکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ٹریننگ ہو جائے عربی لفظوں کی مشکل لفظوں کی نہ از تمنی ممتان آتے آدیا ممتا نے آتے کی آرزو نہ کرو اس سے روکا گیا نہمنی ممتان آتے آدیا یہ سمجھ آ گیا جی ممتنعات عادیہ کی آرزو نہ کرو اور نہ آرزو کرو اس چیز کی کہ فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس چیز کے بعض تمہارے اوپر بعض کے وہ کس کی تمنا نہ کرو لکھ لو کنارے پہ جیسے مرد ہونا لرجال نصیب و ممک تصب واسطے مردوں کے حصہ ثواب کا ہے اس سے کہ کماتے ہیں اور واسطے عورتوں کا بھی حصہ ثواب کا ہے وہ کماتی ہیں بس اللہ اور سوال کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں بال کلن جالنا موالیہ بال کل مال جالنا موالیہ لکھو ان کی ایک تمنا تو یہ بھی تھی نا کہ میراث کا حصہ ہمیں کچھ زائد ملے فرمائی اللہ نے مقرر کر دیا حصے خدا کے مقرر شدہ ہے والے کلین کے نیچے لکھو والے کل مال ہر مال کے لیے مقرر کیا ہم نے وارث موالی کا منع وارث اس سے کہ چھوڑ جاتے ہیں ماں باپ اور رشتے دار اچھا اب ایک اور بات سنو جاہلیت کے اندر بھی یہ چیز تھی اور ابتدا اسلام کے اندر یہ تھی چیز ایک ہوتا تھا وارث مول الموالات اس کو کیا کہتے تھے ایک آدمی کے ساتھ آپ نے یائی رکھی ہے محبت رکھی ہے دوستی سمجھا تو آپ اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ زندگی بھر ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں گے جب میں مر جاؤں گا تو تم میری جائیداد کا چھٹا حصہ لینا تو مر جائے گا تو میں تیری جائیداد کا چھٹا حصہ لوں گا تو مال الموالات کا یہ چھٹا حصہ ہوتا تھا دوستوں کا لیکن اب ہے اب نہیں ہے کیونکہ رسا مقرر ہو چکے لیکن اب جب نہیں ہے تو کیسے دوست کو راضی کیا جائے اس کو راضی کرنے کی صورت وصیت تو ہے کیا غریب یار ہے تو اس کے لیے کیا کر جائے وصیت کر جائے وصیت ہے اور بیٹو کو بھی کہہ دے حسن سلوک کرو اس کے ساتھ کیا کرو میں بیٹھا ہوا تھا ظاہر پیر پڑھا رہا تھا کہ ایک آدمی آ گیا بوڑھا ملا مجھ کو کہنے لگا میں نٹ ہوں نٹ وہ ہوتے ہیں جو ڈھول بجاتے ہیں تماشا کرتے ہیں وہاں ڈھول مور نہیں لایا تھا اور پیسے لیتے ہیں میں نے کہا تو ناٹتا ہے ڈھول بجاتا ہے تماشا میرے پاس میں تو وہاں بھی ہوں جو بندی ہوں کہنے کا بات میری سن میں تیرے ابو جان کے پاس جاتا تھا وہاں بھی ڈھول نہیں بجاتا تھا لیکن سال میں وہ دس روپے مجھ کو دیتے تھے یہ پرانی بات ہے دس بھی ہزاروں کے برابر ہوتے تھے تو میں گیا بھی تو آپ کے والد محترم فوت ہو چکے ہیں تو میں نے پوچھا کہ ان کا کوئی بیٹا ان نے کہا ظاہر پی پڑھاتا ہے منظور اس کا نام ہے تو میں آیا ہوں وہ دس روپے لینے میں نے کہا یہ دس روپے لو کھانا بھی کھلایا دس روپے بھی دیے میں نے کہا جب تک تو زندہ رہے مجھ سے دس روپے لے جایا کر اب وہ مر گیا ہے جب تک زندہ رہا تو والد کا جو ہو نا چیز آ وہ بھی انسان کو جاری رکھنی چاہیے شریعت کہتی ہے دیکھو جی فرمائے بلزین عقدت ایمان ہوں یہاں پہنچ گئے نا اور وہ لوگ جن کے ساتھ گرہ باندھی ہے تمہارے دائیں ہاتھوں نے یاری جو لگاتے تھے نا دائیں دائیں ہاتھ دیتے تھے کال اقرار کرتے تھے یہ گرے باندھی نا اور جن لوگوں کے ساتھ گرہ باندھی تمہارے دائیں ہاتھوں نے یعنی ان سے تمہارا معاہدہ ہوا فاتو ہم نصیب ان کو دو حصہ ان کا تو پہلے کون سا حصہ تھا چٹا اب وہ منسوخ ہے اب کیا ہے وسیعت اور حسن سلوک وسیعت اور بے شک اللہ ہیں اوپر ہر چیز پہ حاضر و نازر شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shaheedaislam.com